سارے والا کے سارے معروضات کا نچوڑ یہ ہوتا تھا کہ ہم سب متقی ہو کر اللہ کے پیارے بن جائیں فرماتے تھے ایک ہی میری نے بعض ایسے بیچارے کمزور ہوتے ہیں انسان کمزور ہے تو اپنے آپ کو کمزور سمجھے زور آوروں کی خدمت میں رہے کچھ پانے کی کوشش کرے یہاں بہت اونچا سبق دیا جاتا ہے بہت اونچا ہر وقت تقوا سے رہو اولیاء صدیقین ظاہر سی بات ہے میں اونچا سبق پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہتے ہم نیچے ہی رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اونچا سبق پسند نہیں آتا کو اس پر رنج ہوتا تھا کہ ہم اعلیٰ درجے کی ڈش پیش کر رہے ہیں جس کو اعلیٰ درجے کی ڈش منہ کو لگ جاتی ہے وہ ادنا درجے کی ڈش پسند نہیں کرتا فرماتے میں وہ شراب پیش کر رہا ہوں جو ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب ہے جو ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے اور ہم ہم ہم اس اس دنیا دنیا فانی نشے نشے کے چکر میں ہیں جو جو, جو دنیا خود بھی فنا ہوگی اور ہمیں بھی فنا ہونا ہے یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا گیا حسن خوبان دل خواہ کا ہمیشہ رہے نام اللہ کا ہمیشہ رہے نام اللہ کا حدیث شریف کو حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے بتائیے اللہ تعالیٰ کے محبوبیت میں کتنی سی تاخیر ہے صرف ہمارے سچی توبہ کی تاخیر ہے بس ہاں ادھر ہم نے سچی توبہ کی ادھر اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے نہ صرف یہ بتائیے ہونا یہ چاہیے ٹھیک ہے میں ہم نے معاف کر دیا جاؤ اب زیادہ ہمارے پاس آنا والا نہیں کیونکہ تم بہت پرانے پاپی ہو نہیں محبوب بنا لیتے ہیں اللہ پاپی کو جو ہے پاجی کو حاجی بنا دیتے ہیں ہیں اور بندر کو قلندر بنا دیتے جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر سالہ ہو فخر اولیا گبر سد سالہ ہو فخرے اولیا یہ روز کس نے میر صاحب سے کہا ادھر برا نیچے بیٹھ گئی آ کے اتنا اعتقاد بڑی داڑھی اور کرتا اور سراپر ہیں ان لوگوں کی ہستیاں لہذا جن کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے وہ پہچان جاتے بینا ہو تو جگنو کی چمک رات دے اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں اندھے کو تو سورج بھی دکھائی وہ اس نے آ کے دعا کی درخواست کی بہت پریشان ہوں آپ لوگ پوپ سنگر بھی پوپر تو حضرت والا نے کہا صاحب جس نے آپ کو پاپ کہا ہے لہٰذا آپ پاپ سے اب بہت محفوظ رہیے گا پادری پاپ یہ لوگ پادری ہیں تو اور پھر ہر ہر کوئی تھوڑی دیر میں یہ لوگ حضرت والا کوئی کوئی بوتل لا رہا ہے کوئی نماز کا وقت بتا رہا ہے ہر وقت فرمایا دیکھو یہ دین کی برکت ہے یہ حضرات فوراً اس طرف منسوخ کر دینی دیکھو ہماری برکت دیکھو دین کی دین پر عمل کرنے کی برکت ہے کہ لوگ خود غلام بنے جاتے ہیں اور کسی کے مسٹر کے سامنے کیوں نہیں کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار کیونکہ مسٹر نے اپنی ٹرم مس نہیں کروائی حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے توبہ کرنے والا اللہ تعالی کا محبوب ہے یغفر لکم ذنوبکم وہاں بھی یہی فرمایا سنت کی اتباع بھی یہی ہے تقوی بھی تقوی سے بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے آدمی سنت کی اتباع سے بھی محبوب بنتا حضرت والا کی مرمت تھانی رام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سنت کی پیروی اختیار کرے سنت کی چلن چلنے لگے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے اور حضرت مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رام اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے کہ جو ان کی چلن چلتا ہے اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں جو ان جیسا چہرہ بناتا ہے ڈاکٹر قرار صاحب سناتے تھے قنوج میں ایک وکیل تھا اور یہ ہے تو حضرت تھانوی کا محفوظ لیکن وہ خود کیونکہ قنوج کے تھے ان کے پر منسوخ کر کے حضرت والا سناتے تھے قرار صاحب قنوج کے اور قنوج میں ایک وکیل جو ہے وہاں سے گزرتا تھا ایک بڑی بھی بڑھیا تھی وہ ایک وکیل جو گزرتا تھا اس کو بٹھا کے بلا لیتی تھی بیٹا ادھر آؤ شربت وغیرہ پی لو سفر پہ جا رہے ہو تو ایک سے دو دفعہ جب ہوا اس نے کہا اما آپ مجھے کیوں بلا کے شربت وغیرہ پلاتی ہیں مجھے بٹھاتی ہیں کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے تمہاری شکل کا وہ پڑھنے گیا ہے ولایت میں تمہیں دیکھ کر مجھے وہ یاد آ جاتا ہے مجھے اپنے بیٹے کی طرح لگتے ہیں پیاروں کی طرح لگنے والا بھی پیارا ہو جاتا ہے بیٹا نہیں تھا بیٹے کی طرح لگتا ہے تو محبوب کی طرح ہم بھی بن جائیں ہم کیوں مغزوبوں کی طرح شکل بنائے ہوئے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ غیروں کی شکل ہے جس طرف کو ہم چل رہے ہیں یہ راستہ کدھر کو جا کے ختم ہوتا ہے کہاں مغرب کی طرف جاتے ہو مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے مغرب میں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے مشرق کی طرف آنا چاہیے روایات کی طرف آنا چاہیے ہم جدت کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں جدت جو ہے اس میں حدت ہے اس میں گرمی ہے اس میں شہوت ہے ساری چیزیں کیونکہ چکا چون نظر آ رہی ہے چکا چون وحشت میں ہر ایک چہرہ الٹا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے تو میرے بھائیو ایک ہمیشہ کی زندگی کی دعوت دی جا رہی ہے ایک عارضی زندگی کی لذت چھینی نہیں جائے لذت بھی بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کر کے دیکھنے کے بعد پتا چلے گا جس طرح نوکری سے پہلے تنخواہ نہیں ملا کرتی اسی طرح مجاہدے سے پہلے مشاہدہ بھی نہیں ہوا کرتا جب ایک مہینہ نوکری کرو گے تب پندرہ بیس ہزار پچیس پچاس ہزار جو بھی ملیں گے جب ملیں گے جب نوکری پوری ہوگی تنخواہ جب مہینہ پورا ہوگا تب ملیں گے اسی طرح ہم اپنی طرف سے تقوا کا صحیح سے اہتمام کریں پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ دیتے وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے اور آ جائیے بچے ادھر جگہ بنوائیے آپ کے لیے خاص ایک مسئلہ سمجھ لیں وضو کا مسئلہ نہیں ہے فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ والحمد للہ جو پڑھے جب تک وضو اس کا قائم رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے بتائیے واضح وضو رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہی فرمایا کہ وضو کو زبردستی نہ رکھے اس دور میں کیونکہ گیس کی پہلی قلت چل رہی پاکستان میں دو دو تین تین دن سی این جی بند ہو رہا ہے لہذا اعتدال کے ساتھ وضو قائم رکھنے میں بھی اعتدال رکھے ٹوٹ جائے پھر کر لے لیکن ہمیشہ باوضو رہنے کی بھی فکر نہ کرے کیونکہ آپ میدے اس قسم کے نہیں رہے ہمیشہ تقوا سے رہے اگر وضو کر کے بھی کوئی گنا کر رہا ہے وضو کر کے قیمت کرنے سے قیمت ہلال ہو جائے گی کر کے بندگائی کرنے سے بندگائی ہلال ہو جائے گی تو تقوا سے رہے ہاں جیسے سفر پہ جا رہا ہے یہاں صدر جانا ہے کر لے وضو اگر قائم رہا ٹھیک ہے نہ رہا پھر جا کے کر لے تو وضو مومن کا ہتھیار ہے وضو کر کے جانے سے یہ ہوگا دیکھو وضو ہے اور پھر بھی ہم ادھر ادھر دیکھیں پھر نگاہیں زیادہ محفوظ محفوظ اور عفیف رہیں تو وضو سے پہلے قبلہ رو بیٹھنا بھی سنت ہے اور اور اسی طرح جو ہے پانی کو زیادہ زور سے چھپکلیاں نہ مارے جیسے آج کرتے دوسرے بھی فیضیاب ہوتے زور سے برابر والے بھی پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں لہٰذا ہلکے سے پانی یوں کر کے لے جا کے یہ سب حضرت والا نے سکھایا کر کے لے جا کے یہاں پہ ڈالو یہاں سے گرے گا پانی پورے چہرے پہ یہاں سے ماریں گے تو دوسرے پر بھی جائے گا یہاں یہاں لے جا کے ڈالو اور اور خلال کا طریقہ بتایا یہاں پہ پانی لو اور یہ داڑھی کے نیچے لے جا کے اس کو یوں یوں کر کے تھوڑا سا ہلا دو پھر یوں کر کے خلال کرو بلکہ یوں کر کے خلال کرو ان انگلیوں کے ساتھ خلال کرو تو اور خلال کرتے ہمارے ہاں ہا دا ہمارا ربی اس طرح کرنے کا حکم میرے مولا نے دیا خلال کرنا چاہیے داڑھیوں میں جن کی داڑھی گھنی ہے وہ تو داڑھیوں میں صرف پانی پہنچائیں اور جن کی داڑھی ہلکی ہے ان کو چاہیے کھال میں بھی پانی لگائیں ورنہ اصل داڑھی میں لگے گی کھال میں نہیں لگے گا پانی تو وضو پورا نہیں ہوگا اہل علم سے اس مسئلے کی تفصیل کو سمجھ لیں آدھے پون گھنٹے میں جو ہے مسائل کیا نہیں بتایا جا سکتا مسائل کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ایڑیوں کو بھی اچھا اچھی طرح مل کے دھوئیں کیونکہ بعض دفعہ ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں سردیوں میں خاص کر لہذا ایڑیوں کو بھی اچھی طرح مل کے دھوئیں اور وضو کا ہی ایک دعا ہے جو صرف یہی دعا منقول ہے بقول حضرت والا رحم اللہ تعالی کہ حدیث شریف میں دعا صرف یہی ہے باقی بعض بزرگوں نے فرمایا اس وقت میں یہ پڑھ لے اس وقت میں یہ پڑھ لے حدیث شریف میں جو دعا ہے وہ ہے اللہ وسیع فی داری یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ فرلی ضمبی میرے گناہوں کو میں ہاتھ پیر دھو رہا ہوں آپ میرا باطن بھی دھو دیجیے ہم نے تو ظاہری اختیار کیا نا ہاتھ پیر گندگی دھو رہے آپ ہمارے باطن بھی دھو دیجیے اللہ علی فی داری میرے لیے میرے گھر کو وسیع فرما دیجیے ضروری نہیں کہ چار سو گز کا گھر جو ہے ایک ہزار کا ہو جائے گا وسیع ہو جائے گا دل گھر میں لگے گا بلا ہو جائے ادھر ادھر جا رہے ہمارے استاد شاعر ہیں کہتے ہیں ہر خطرے سے باہر ٹھہرے شخص جو گھر کے اندر ٹھہرے ہر خطرے سے باہر ٹھہرے شخص جو گھر کے اندر ٹھہرے اور تاج کا ٹیکا ہم کیا جانے ہم تو کنکر پتھر ٹھہرے اور مجھ کو سن کر چیخ اٹھے سب سچے جملے نشتر ٹھہرے مجھ کو سن کر چیخ اٹھے سب تیسری کلاس پاس ہے قابلیت کا یہ عالم ہے لیکن شاعری وہ بھی چیز ہے مجھ کو سن کر چیخ اٹھے سب سچے جملے نشتر ٹھہرے اور دفتر دفتر دھوم مچی ہے آخر اعلیٰ افسر ٹھہرے دفتر دفتر دھوم مچی ہے آخر اعلیٰ افسر ٹھہرے شخص جو گھر کے اندر ٹھہرے سب خطرے سے باہر ٹھہرے اور ایک شعر میں کہتے ہیں میرے گھر کے برابر میں ہے مسجد راتی جون پوری جون پور شاعری کے معاملے میں بہت زرخیب ہے کون پڑھ رہا تھا ہمارے دوست جون پور میں تو بہت شعرا گزرے ماشاء اللہ جون پوری اور اس طرح بے شمار جون پوری جو ہیں وہ گزرے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحم اللہ تعالیٰ بھی جون پوری تھے تو جون پوری صاحب کہتے ہیں کہ میرے گھر کے برابر میں ہے مسجد میرے گھر کے برابر میں ہے مسجد کسی چھوٹے کا ہم سایہ نہیں میرے گھر کے برابر میں ہے مسجد کسی چھوٹے کا ہم سایہ نہیں کسی چھوٹے کا ہم سایہ نہیں تو گھر کے اندر رہنا آفیت بھی ہے حضرت والا نے اس کو فرمایا آپ دیکھیے شریف کا مفہوم ہے یہ شعر و شاعری نہیں ہے شعر و شاعری نہیں اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع کر لو املک علیہ آلئی کا نسان اور کا اپنے اپنی زبان پر مالکانہ حقوق رکھو پھسلے نہیں زبان ادھر ادھر گالی گولی بس اول بکے چلے جا رہے ہیں املک اپنے زبان پر مالکانہ کا لسان گئی تو اپنے اپنے اپنے گھر کو لیے وسیع کر لو اب اس کے فرمایا نہیں علاج کوئی ذوق حسن دینی کا مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن سوئے چمن صدر انٹرس مارکیٹ اللہ تعالیٰ کہیں بھی جانا اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن تو اہتمام حفاظت نظر ہو تو شیر یہ ساتھ لے کے جائیں کہ ہمیں نظر کا نظر کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوئی تو وقت پہ دیکھا جائے گا نسبت کا نور اگر ہمیں قائم رکھنا ہے ان نمازوں کا نور تلاوت کا نور تو نظر پر ذرا سخت تالا لگانا پڑے گا حضرت والا کے خلیفہ ہیں ہمارے دوست ہیں دوسرے نمبر پر بیت ہونے والے آزاد صاحب انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ جب کسی گھر میں سامان قیمتی ہوتا ہے تو تالا بھی اعلیٰ قسم کا لگتا ہے اور سامان کچھ نہیں ہے تو بس کنڈی لگا کے چلے گئے کوئی کیا لے جائے گا لہذا جس کے دل میں اللہ کی محبت کا سامان ہے اس کو آنکھوں کا تالا مضبوط لگانا چاہیے ورنہ یہ تعلق اللہ نکل جائے گا تعلق اللہ دل سے نکل جائے گا لٹ جاتا تیرے قرب کی دولت کا خزانہ آنکھوں کی حفاظت کا جو تالا نہیں ہوتا آنکھوں میں بھی تقوی کا اجالا نہیں ہوتا جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا جب قلب میں اللہ تعالی چہرہ بتا دیتا ہے فرماتے ہیں چہرہ ترجمان دل ہوتا ہے اگر دل میں بت ہیں تو چہرہ ترجمان بت ہوگا دل میں خدا ہے دل میں خدا ہے تو حضرت والا کو اس کی زیارت کرتے ہوئے بندے کا یہ شعر پورا پورا بنا بنایا وارد ہوا کہ تیری خلوت میں مولا ہے تیری خلوت میں مولا ہے تیری محفل میں مولا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے جس مٹی کے اندر سونا ہوتا ہے وہ مٹی سنہری ہو جاتی ہے جس دل میں سونے کا خالق ہوگا وہ جو چہرہ نہیں بتائے گا اس کے اندر کوئی مال ہے بخانہ زر نمی دارم فقیرم ایک اللہ والے جا رہے آپ کو شاہ صاحب شاہ صاحب لوگ کہتے ہیں کوئی سونا ہونا بھی ہے شاہ صاحب کے لیے سونا بھی ہونا ضروری ہے سنو بخانہ زر نمی دارم فقیرم ولے دارم خدائے زر امیرم میرے گھر میں کوئی سونا نہیں ہے میں فقیر درویش آدمی ہوں لیکن میں اپنے دل میں سونے کا خالق رکھتا ہوں کوئی روئے زمین پر مجھ جیسا امیر ہے تو میرے سامنے آئے حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ شاہ نے مغلیہ کے سامنے شیر پڑا تھا آلو پیاز بیچنے والے نہیں تھے شاہزادے بیٹھتے تھے سامنے پہلی صف میں اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے ان کے پوتوں کو بھی دی تھی کہ جب وہ بازار سے گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے دلے دارم جواہر پارش تحویلش کہ دارت زیر گردو میر سامانے کے مندارم شاہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا خزانہ ہے اگر روئے زمین پر مجھ جیسا کوئی امیر ہو تو میرے سامنے آئے شاہان مغلیہ کو خطاب کر رہے ہیں تمہاری تمہاری دولت سب مٹ جانے والی ہے ہماری دولت ساتھ جانے والی ہے دل تعلق اللہ ساتھ جانے والا ہے باقی سب آدمی سب ٹھاک پڑا رہ جاوے گا جب لاگ چلے گا بن رہا تو پھر کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بیسا بیل چتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں کیا انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاکھ چلے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہے ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم سب تیار ہو گئے ہنسنا بولنا ختم نہیں کرنا اس کے لیے ہنستے بولتے اللہ والے بن سکتے ہیں ناجائز ہنسنے سے بچنا ہے ٹی وی کے سامنے ہنسنے سے بچنا ہے کسی کو تنگ کر کے ہنسنا ایزائے مسلم پہنچا کے ہنسنا کسی کی چیز چھپا لیے ہنس رہے ہیں کتنا پریشان ہو رہا ہے ناجائز ہے کسی کو تکلیف دینا کسی کا مذاق اڑا کے دیکھو یہ کیسا اس کا ایپ کر کے یہ ایسا ہے ویسا ہے کر کے وہ بےچارا پریشان ہو رہا ہے زلیل ہو رہا ہے اور دوسرا خوش ہو رہا ہے یہ ناجائز ہے خوش ہونا ہی ہے تو خوشی کے اور بہت بہت سے سے ذرائع جائز ذریعے سے خوش ہو جائے اللہ والوں کے پاس خوشی کی باتیں بھی ہوتی لبوں پہ گوہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے ابھی دیکھیے جیسے انہوں نے پڑھا حضرت والا کو مولانا شاء صاحب نے باقاعدہ یہ مصرع دیا کہ مدینے کی بستی میں رہتے ہیں ہم مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم حضرت والا نے پورے اشار لکھے لیکن حضرت والا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی مدینے میں رہتا بھی ہے مدینہ شریف میں اور وہاں بھی سنت کی خلاف چلتا ہے وہ آپ علیہ اللہ والسلام سے دور ہے چاہے جو دور رہ کے بھی قربت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے ہر مقام پہ سنت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے ہر مقام پہ جہاں بھی رہ کے سنت اپنائے گا وہ اللہ والا ہے کہ علمت فرماتے کہ خواب میں روزانہ کوئی دیکھتا ہے میں جنت میں ٹہل رہا ہوں میں مدینہ شریف میں گھوم رہا ہوں میں بیت اللہ میں ہوں اور دن میں گناہ کر رہا ہے نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھ رہا ہے سارے گناہ ہو رہے تو فرمایا کہ ایسا خواب دیکھنا اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا اور فرمایا اگر کوئی اپنے آپ کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھتا ہے روزانہ رات میں جل رہا ہے وہ اور دل میں سنت پہ چل رہا ہے شریعت پہ چل رہا ہے فرمایا اس کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھنا کوئی نقصان نہیں پہنچائے خوابوں سے خوابوں کی بات نہیں حقیقت کی بات ہے جاگتے میں آدمی کیا کر رہا ہے جاگتے میں آدمی کیا کر رہا ہے دیکھنے کی بات یہ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے نا دو طریقے توبہ اور سنت کی اتباع سنت کی اتباع میں تقوی خود شامل ہے حضرت والا کے ملفوظات ایسے ہیں جو آب زر سے لکھے جائیں تو اس کا ادا نہ ہو سونے کا پانی آب زر کیا چیز ہے دنیا کی چیز ہے سنت اور شریعت اور اللہ کی محبت کی بات آب زر سے بھی لکھی جائے تو کیا ہے آپ پتا نہیں ہو سکتا فرمایا سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ تقوا کا اہتمام کیا جائے کسی گنا پر نبی تو معصوم ہوتا ہی ہے کسی گنا پر کبھی بھی آپ خاموش نہیں رہے آپ نے ہمیشہ نکیر فرمائی جب آپ نے برائی دیکھیے منقن بل گرو تم میں سے بھی جب کوئی برائی دیکھے فوراً اس کو اپنے ہاتھ سے بند کر دے اگر قدرت ہے تو ہاتھ سے بند کر دے قدرت نہیں ہے اپنی چیز نہیں ہے تو پھر فعلم لسانی نہیں ہے اپنی قدرت اتنی سمجھا دے بھائی یہ چیز مناسب نہیں ہے ہم نے سنا یہ ناجائز ہے آپ بھی اور تحقیق کر لیجئے جب تحقیق کرے گا اور پتہ چلے لیکن بتانے سے بہت سو کو فائدہ ہوتا ہے ایک بغیر داڑھی والے نے بتایا فیروز بھائی کی روایت ہے کہ یہ باتیں سن کے چار امال کی باتیں سن کے داڑھی رکھنا واجب ہے اس نے دوسرے آدمی کو بتایا اس کی بھی داڑھی نہیں اس کی بھی داڑھی نہیں اب وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بھائی میں نے سنا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا بہت سے لوگوں کو واقعی پتا ہی نہیں سنت ہے جب بوڑھے ہو جائیں گے رکھ لیں گے وہ ابھی کون سے ہم مر رہے ہیں ابھی ہمارے مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ارادے سے ہم اپنے جائیں گے جب تک ارادہ نہیں ہوگا ہم جا نہیں رکھتے دیکھیے جا رہے تھے تفریح کرنے کھائی میں بس گری کسی کا ارادہ تھا مرنے کا آئے دن ایسے حادثات ہوتے رہتے اندھی گولی آ کے لگ جائے کبھی اندھی ہوتی ہے کبھی آنکھ والی بھی ہوتی تو لگ جاتی لگنے والی چیز لگ جاتی تو یہ اس کو ہی بھروسہ ہے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا جن کو جن کا نقشہ تھکل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا تو بہت سے لوگ اس کو مستعد سمجھتے ہیں اصل میں اس نے اس کو دعوت دی تو میں گفتگو بات ہو رہی اس نے کہا اچھا میں مجھے بھی نہیں معلوم تھا واجب ضروری ہے ہاں ضروری ضروری ہے عید کی کی نماز طرح اچھا اب میں آج سے ارادہ کرتا ہوں داڑھی رکھنے جس کو بتایا دارت داڑھی والے نے وہ دوسرے دوسرے نے پہلے عمل کر لیا ابھی اس نے بعد میں کیا تو ایسا بھی اس لیے بات پہنچاتے رہے یہ نہیں ہے کہ پتا نہیں یہ مانے گا نہیں مانے گا نہیں مانے گا تو کیا کم از کم اس کی اس کی نالج میں تو بات آ جائے گی ابھی جو فالج زدہ ہے اس کی نالج میں بات آ جائے گی ابھی بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا ضروری ہے سمجھتے ہیں رکھ لیا تو اچھی بات ہے ہاں ہاں نے رکھ لیا اچھی بات ہے مبارک ہو یا ہمارے لیے اپنے لیے نہیں سمجھتے حضرت بڑے حضرت فرماتے ہیں آج لوگ نماز پڑھنے کو بھی اچھا تو سمجھتے ہیں ضروری نہیں سمجھتے ہاں ہاں فلاں بہت نمازی ہے تو نمازی ہے اور نماز پڑھنا کیا مستحب عمل ہے پڑھ لیا تو ثواب ہے باتیں کہتے ہیں ہم صرف مغرب کے پڑھ لیتے ہیں بازے کہتے ہیں کہ ہمیں جب موقع ملتا ہم پڑھ لیتے ہیں یعنی موقع ملے گا تب ہم پڑھیں گے باقی موقع نہیں ملے گا تو ہم فرض کو نہیں جانتے یہ کون سی نماز ہے وہ نماز جنت میں لے جائے گی جو چاہے سفر میں ہو حضر میں ہو ایک جماعت بھی قضا نہ ہو جماعت سے نہ ہو تو کم از کم وقت پہ پڑھ لے قضا نہ ہو قضا نہ ہو اور قضا ہو گئی ہے جو توبہ کی شرائط ہے ہم نے توبہ کر لیا دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا بقول ہمارے بھائی طاہر صاحب کے کہ ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے کان چھونے کو سمجھتے ہیں جو توبہ کرنا یہ توبہ نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ توبہ حبیب اللہ کب بنے گا حبیب اللہ جب بنے گا کہ جب چار شرطوں کے ساتھ توبہ کرے گا گناہ سے فوراً الگ ہو جائے آج ارادہ کر لیں کہ آج سے قینچی نہیں لگے گی آج سے استرا نہیں لگے گا میرے کانوں میں شہید ملت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحم اللہ تعالیٰ کی آواز گونجتی ہے گویا الحمد الحمدللہ میں نے ڈائریکٹ سنا بہت قریب سے دیکھا حضرت کو فرماتے تھے میرے بھائیوں کم از کم میرے آقا کی سنت کو نالیوں میں تو نہ بہایا کرو پھر اللہ جو ان کے ساتھ رہتے تھے محبت سے ان کو سمجھاتے رہتے تھے تو اللہ والے بن جاتے تھے آخری عمر میں بہت غلبہ تھا حضرت والا پر اس کا تو ارادہ کرنے جس نے آج ارادہ کر لیا آج سے وہ اللہ کا ولی ہے انشاءاللہ آج سے جو طائب ہو گیا وہ ولی اللہ ہے حبیب اللہ ہے ولی اللہ حبیب اللہ نسبت تصاوی ہے جو ولی اللہ ہے وہ حبیب اللہ بھی ہے جو حبیب اللہ ہے وہ ولی اللہ بھی ہے جو متقی ہے جو متقی ہے وہ ولی بھی ہے جو ولی ہے وہ متقی بھی ہے بغیر متقی ونے کوئی ولی نہیں بن سکتا اور متقی ولی ہوتا ہے ولی متقی ہوتا ہے ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں تو پہلی شرط گناہ سے الگ ہو جائے دوسری شرط ندامت تاری ہو جائے مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ معاف فرما دیجیے توبہ کر لیں تیسری شرط ارادہ کرے گی آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ جازمن اللہ ابدا آئندہ انشاءاللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے اور چوتھی شرط یہ کہ حقوق العباد بھی ادا کرے حقوق اللہ بھی ادا کرے جو پچھلا رہ گیا نمازیں رہ گئی آواز سے شروع کر دیا تو پچھلی معاف ہو گئی نہیں نہیں پچھلی بھی دینی پڑے گی پچھلی پڑھنی پڑے گی جب تک حیات ہے اور کیا معلوم کب تک حیات ہے لہٰذا جلدی جلدی پچھلی نمازوں کو پوری کریں جو چھوٹ گئی ہیں ذہن پہ زور ڈالیں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں روزانہ ایک دن میں ایک دن کی نماز تو پڑھ سکتا ہے آدمی عشا کی سترہ نہیں پڑھنی ہے سات پڑھنی ہے فجر کی دو زہر کی چار اثر کی چار اور مغرب کی تین عشا کی سات بس یہ ہے قضائے عمری پانچوں وقت ایک ایک وقت بھی پڑھ سکتا ہے آدمی اور مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ایک تسبیح کے ساتھ بھی یہ نمازیں پڑھی جا سکتی اگر مفتی صاحب نہ لکھتے تو میں بتاتا بھی نہیں مسئلہ کیونکہ انہوں نے جب لکھ دیا کتاب میں اس کا مطلب ہے اس مسئلے کو مشہور کرنا جائز ہے لہٰذا اس لیے کیونکہ یہ ہمارے پر قرض ہے قرض کا لوٹانا ضروری ہے اور مفتی ذکر عثمانی صاحب کی فتح عثمانی ابھی چھپ کے آئی ہے دو سال ہوئے شاید تین سال ہو گئے کوئی گارنٹی نہیں ہے ہم نے پڑھا دو سال پہلے تو فرمایا اس میں کہ ضروری کاموں سے ہٹ کر یعنی حوائج ضروریات جیسے نوکری ہے اس کے بعد کھانا پینا ہے ضروری جو کام ہے اس کے علاوہ اور کاموں میں نہ لگے پہلے قضاء عمری ادا کریں بتائیے جو روزے رہ گئے عورتوں کے مردوں کے ان کو بھی چاہیے پہلی فرصت میں سردی میں بہترین بہترین ہے اس کے بعد شام گزر جائے پتہ بھی نہ چلے بعض دفعہ پانی پینے کا اتنا آسان ہے تو اس میں رکھ کے آدمی پہلی فرصت میں حقوق اللہ بھی ادا کرے حقوق العباد بھی ادا کرے حقوق العباد ادا کرنا جب تک حقوق العباد ہم ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے پہلے بندے معاف کریں گے پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے ہاں اللہ تعالیٰ قانون سے مستثنا ہے کسی کی معاف کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں قانون یہ ہے کہ بندوں کے معاف کرنے سے وہ معاف ہو ورنہ بندہ وہاں لے سکتا ہے بدلا پھر پتا چلے گا اتنی نمازیں پڑھی سارا وہ لے گیا کیونکہ اس کا ہم نے ظلم کیا تھا اس کا پیسہ کھایا تھا بہن کا ترکہ نہیں دیتے بہت سے لوگ سر پہ ماتھے پہ نشان نماز کا ماتھے پہ نماز کا نشان اور جو ہے وہ بہن کا ترکہ دبائے بیٹھے کس کے لیے کتنے ہمارے والا والے جنہوں نے سنا انہوں نے پہلی فرصت میں کوشش کی کہ مکان بیچ دیا اونے پونے جیسے تیسے اور چھوٹی سی جگہ میں آ گئے اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرما دی اللہ کے لیے جو قربانی دے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمائے تو حبیب اللہ بننے کے لیے کچھ قربانی تو دینی ہو حبیب اللہ اللہ کا محبوب تک تب ربکم انه کان غفارا آپ کہہ دیجئے کہ خوب استغفار کیا کرو اس رب سے اپنے پالنے والے سے کیوں انه کان غفارا وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور اس کے بعد کیا کرے گا جب تم استغفار کرو گے یور علیکم میں درارا وہ آسمان سے بارش بھی برسائے گا بنی وہ تمہیں مال سے بھی مدد کرے گا اور تمہیں بیٹے بھی دے گا مال سے بھی مدد کرے گا اور اولاد نرینا اولاد بھی دے گا بنات نہیں فرمایا بنین فرمایا مدرسۃ البنین ہوتا ہے بنین لڑکوں کا اور بنات لڑکیوں کا پتہ چلا کہ استغفار کے کتنے ہیں پہلا رسالہ حضرت والا کا استغفار کے ثمرات جو حضرت والا نے مفت تقسیم کیا اور آج تک مفت تقسیم ہو رہی ہے تمام کتابیں سو سے زیادہ کتابیں مختصر و مواعظ اور موٹی کتابیں اس کے علاوہ اتنی تقسیم حضرت والا نے خود ایک صاحب آئے میرے سامنے حضرت مدرسے کے طلبا کو انعام میں دینا کچھ کتابیں چاہیے میں نے سوچا حضرت یہ طریقہ ہے جاؤ بھائی لے جاؤ اتنی موٹی موٹی کتابیں انعام میں دینے کے لیے حضرت یہ جو ہے اتنی آپ دے دیتے فرما بھی جو بھی لے گا پڑھے گا تو صحیح ان شاء اللہ جتنا آج دیکھیے دھوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیا بھی ایسی کہ اتنے لوگ جو اس کو چھپوا کے اب تقسیم کرا رہے اٹھائیس زبانوں میں والے کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے جس کو اردو سمجھ میں نہ آتی ہوں انگلش پڑھے انگلش سمجھ میں نہ آتی ہوں سندھی میں بھی ہے پشتوں میں بھی ہے فارسی میں بھی ہے تمام زبانوں میں جو مشہور زبان ہے جرمن زبان جرمنی کے لوگ جب حضرت والا کے مدینہ شریف میں پہنچے آخری عمرے میں تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم نے جرمنی میں میرے میرے بیان کا ترجمہ کرایا انہوں نے کہا نہیں اور میں تم تم نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین پھیلے وہاں پر لہذا پہلی فرصت میں جو ہے جرمنی زبان میں اس کو جرمن زبان میں اس کو اس کو ٹرانسلیٹ کرا کر اس کو ماشاء اللہ تقسیم ہو رہی وہاں پہ وہاں پہ حضرت والا کے قدام بھی ہے جرمنی میں ہمارے محبوب زکریہ صاحب بھی وہاں جاتے آتے رہتے انہوں نے سنایا کہ وہاں پہ ایک عورت مسلمان ہو گئی اور مسلمان جب ہوئی اس کے اعزاز میں تقریب ہوئی جرمن عورت مسلمان ہو گئی اس کے اعزاز میں تقریب ہوئی اس تقریب میں اس نے بیان کیا اور بیان میں یہ بھی کہا اور وہ جو مسلمان ہوئی تھی نہیں نہیں وہ اچھی طرح پردے میں گلفس بھی پہنے ہوئے موزے بھی پہنے ہوئے اس نے کہا ہمیں افسوس ہے کہ جس چیز کو ہم لوگوں نے تھوک دیا اس کو اب بھی مسلمان چاٹ رہے ہیں مسلمان مائیں بہنیں ابھی بھی وہاں کی بہت سے پردہ نہیں کر رہی اور نئے مسلمان جو ہو رہے ہیں وہ پردہ کر رہے ہیں اسی لیے ان کو خطرہ لگا ہوا اس لیے وہ حجاب پہ حجاب پہ پابندی لگا رہے ہیں وہ سختی کرے تو وہ صحیح ہوتا ہے اور مسلمان کرے تو بہت متشدد ہوتے ہیں یہ بھی تو نجی معاملہ ہے پردہ کرنا اس پہ سختی کرنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے لیکن بات وہی ان کی حلق سے اتر نہیں رہی ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کسی طرح مٹا دے لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کے دباؤ گے اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ہم عمل والے ہو جائیں سب مسلمان اللہ والے بن جائیں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں انشاءاللہ دیکھیے کیسا انقلاب آئے گا جتنے مسلمان ابھی ہیں اتنے کبھی نہیں رہے اس وقت جتنے مسلمان تقریباً سوا ارب جتنے مسلمان کمزور ابھی ہیں اتنے کمزور بھی کبھی نہیں رہے وجہ کیا ہے مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے مسلمان ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معاشرت اور طرز اور سیرت بنانے صورت بنانے کے لیے بھی تیار نہیں تو بتائیے مسلمان کا قول ہے سر شیر کی تصویر سے کوئی ڈرے گا بچہ بھی نہیں ڈرے گا پھاڑ دے گا اصلی شیر ہو تو پھر ڈرتا قول سے بھی نہیں رہتا تصویر سے بھی رہتا تصویر رہ گئی پھر نام رہ گئے اگر واقعی حقیقت آ جاتی یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں لہذا سچی توبہ کریں آج ہی ہم پہلے ہی بہت تاخیر ہو گئی اب معلوم نہیں ٹرین چھوٹنے والی ہے ہو رہی ہے عمر برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم اچانک ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے فرماتے تھے جس جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا الحمدللہ فرمائے کیسی بات ہے جس جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا اور ہمیں زندگی کا ویزا نہ معلوم المیاد نہ قابل توسیع سعودیہ کا ویزا ایک مہینے کا پتا ہے نا ایک مہینے کا اس سے پہلے ختم نہیں ہوگا زندگی کا ویزا کوئی کوئی کوئی ڈیٹ مقرر نہیں اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے گھر جانے سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے نا قابل توسیع کہیں کا بھی ویزا ہو اس کو جو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے کوئی خاص ایمرجنسی بتا کر بڑھایا جا سکتا ہے لیکن یہ ویزا بڑھایا نہیں جا سکتا اچانک ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں لہذا ہر کسی کو چاہیے تیار رہے خبر میں پیر لٹکا کے بیٹھنے کی بات نہیں ہنستا بولتا ہنستا کھیلتا اللہ تعالیٰ فرماتے چلا جاتا ہوں چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے اسی لیے شاعر نے کہا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں منجمد پانی ہے صبح اٹھا دفتر گیا صبح دم تقدیر کا چکر چلا چار پائی سے اٹھا دفتر چلا فکر تھی کھانے کمانے کی مگر اپنا کھانا ہاتھ میں لے کر چلا گھر سے نکلا آ گیا اسٹاپ پر بس اگر ہاتھ آ گئی بس پر چلا ایک دھماکہ سا ذرا بس میں ہوا آزو پر میری خنجر چلا دل شکن آواز کنڈکٹر نے دی بھائیو نیچے چلو ٹائر چلا شومی تقدیر کو روتا ہوا پاپ یادہ ہی چلا تو یہ ہمارے معمولات ہیں یہ مقاصد نہیں ہے میرے بھائی مقاصد بہت اونچے ہوتے ہیں یہ تو ضروریات ہیں ضروریات ہیں اور مقصد کے لیے آدمی ضروریات کو قربان کرتا ہے ٹرین چھوٹ رہی ہے بچ گیا چائے لے لی دو گوٹ پی چکے چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے یا کہیں گے اگلی ٹرین میں چلے جائیں گے چائے بہت بہترین ہے بیس روپے کی چائے خریدی ہے آخر نہیں چائے تو چھوڑ دیں گے چھوٹی موٹی چیزوں کو آدمی چھوڑ دیتا ہے ضرورتوں کو بھی آگے پیچھے کرنا پڑے گا مقصد کے لیے مقصد بہت عظیم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پانا ہے اتنا عظیم مقصد اللہ تعالیٰ کو پانا ہے آخرت کو بنانا ہے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں یہ قربانی ہے کوئی یہ تو ہماری اپنی ضرورت ہے بقول اختر حق نواز اختر کے تیری خواہش دل کی تمنا مجھ پر کچھ احسان نہیں تیری خواہش دل کی تمنا مجھ پر کچھ احسان نہیں اختر پیار میں لٹنے والا اتنا بھی نادان نہیں یہ تو ہمارا اس میں فائدہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے بتائیے ساری انسانیت سجدے میں گر جائے اللہ تعالیٰ بڑے ہو جائیں گے کیا وہ پہلے ہی اتنے ورا الورا ہے اور ساری دنیا ابو جہل بن جائے فراؤنوں سے بھر جائے کوئی کبریائی میں فرق نہیں آئے گا لیمن یوم ملک آج کے دن کون بادشاہ ہے جب سب ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کون ہے کوئی نہیں کہے گا کوئی کہنے والا نہیں ہوگا ایک دو چار فرشتے ہوں گے پہلے وہ کہیں گے ہمیں پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے ملک الموت کو بھی ختم کر دیں گے پھر ایک آواز زوردار لگے گی لیمن الملک اليوم ہے آج کے دن کس کی بادشاہت اکیلا للہ الواحد القحار اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضیات عم عرضات وَتَمَوْ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَعَنَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيد مگر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ترجمہ بتا دیتا ہوں اس آیت کا تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے اے انسانوں اللہ سے ڈرو یا ایوہ الناس صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے اللہ سے ڈرو یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان الزلزل ان الزلزلت الساعت شئی عظیم جو ایک زلزلے سے زمین کو ہلا کر رکھ دے گا عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعت عما ارضعت جس دن جس دن جو ہے وہ دودھ پلانے والے مائیں اپنے بچوں کو زمین میں پھینک کر مار دیں گی جس دن حاملہ عورتیں اور حاملہ جانور بھی اپنے حمل کو گرا دیں گی اتنا گاڑا دن ہوگا سختی کی وجہ سے حمل حملہ و ترنا سسکارا تو دیکھے گا کہ لوگ ایک نشے کی حالت میں وما هم بسکارا وہ نشہ نہیں ہوگا ولیکن عذاب اللہ شدید مگر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہوگا اس دن سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنا محبوب بنا لے محبوبوں کے لیے کوئی سختی نہیں آسانیاں ہی آسانیاں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك يا الله ہمارا یہ بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما لیجئے یا اللہ آج ہم آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے آئندہ تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے یا اللہ حضرت والا کے درجات کو بلند فرما دیجئے حضرت میر صاحب حضرت والا کی اولاد ذریات سب کی یا اللہ حفاظت بھی فرمائیے صحت بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجیے ہمارے تو بے شمار دشمن ہیں نفس و شیطان ہے ماحول معاشرہ ہے ہمارے خود اپنے مسلمان بھائی ہم پر اعتراض کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے اور لا خاف متعلق کی تصویر بنا دیجیے یا اللہ ہم کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے والا بنا دیجئے ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا بنا دیجئے یا یا اللہ اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے ہم مانگتے مانگتے تھک گئے یا اللہ اب آپ بن مانگے عطا فرما دیجئے جب کہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں حاضرین و حاضرات سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے ناجائز حاجات سے ہمیں خود توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمة بلے کل پیر ہے انشاءاللہ مغرب میں خدا مسجد میں ہماری ترتیب